حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اسے زندگی کی امید دلاؤ اس سے تقدیر کا فیصلہ تو کچھ نہیں ٹلتا لیکن بیمار کا دل خوش ہو جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1438